ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا عن ابن أبي أوفى قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا يجزيني من القرآن فإني لا أحسن شيئا من القرآن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله فعدها الاعرابي في يده خمسا ثم ولى هنيهه ثم رجع فقال يا رسول الله هذا لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني فعدها الاعرابي في يده خمسا ثم انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ملأ الأعرابي يديه من الخير إن هو وفى بها قال حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میرے لیے قرآن کے قائم مقام ہو جائے کیونکہ میں قرآن کا کچھ حصہ بھی اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم یوں کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکبر بلا ولا قوت الا باللہ اس دیہاتی نے ان پانچ کلمات کو اپنے ہاتھوں میں شمار کیا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے واپس چلا گیا پھر واپس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں میرے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یوں کہو اغفر لی ورحمنی ور وعافنی و دینی یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے رزق عطا فرمائیے اور مجھے عافیت دیجئے اور مجھے ہدایت عطا فرما دیجیے دیہاتی نے ان پانچ چیزوں کو بھی اپنے ہاتھ پر شمار کیا پھر چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیہاتی نے جو کہا ہے اگر وہ اس کو پورا کرے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا